والی میری پیاری ماں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں اللہ تبارک و تعالی کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میرا فلا بندہ میرا دوست ہے تو اس بندے کا تو کام ہی ہو گیا یا اللہ اپنی کسی بندی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میری فلانی بندی میری صدیقہ ہے میری دوست ہے اس بندی کا بھی کام بن گیا تو گویا اللہ تبارک و تعالی کا دوست بننا اور خدا کے ساتھ میں فرینڈشپ کا قائم ہو جانا اور اللہ کا کسی بندے کو اپنا حبیب اور دوست کہہ دینا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑا انعام ہے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ کہ جو محنت کرتا ہے اور محنت سے روزی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے محنت سے کمانے والا مشقت اٹھانے والا مزدوری کرنے والا تجارت کرنے والا بزنس کرنے والا اپنے ہاتھ پاؤں سے محنت کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ انسان ہے جس کو اللہ اپنا دوست کہتے ہیں ایک دوسری روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بعد کہ ایمان اے میرے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے روزہ رکھنا ایک عبادت ہے زکاة دینا ایک عبادت ہے حج کرنا ایک عبادت ہے اسی طرح ایمان والوں روزی کمانا بھی ایک عبادت ہے روزی کمانا روزی کو حاصل کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس پر بھی اللہ عبادت کا ثواب نصیب فرماتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے محنت کرنے کو روزی کمانے کو ادھر سرکار تو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے روزی کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے اور محنت تو دنیا میں کرنی پڑے گی ہم جب آئے ہیں دنیا میں تو دنیا میں اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں تو محنت تو کرنی پڑے گی مدائر علوم سہارنپور کے محتمیم صاحب جناب حضرت مفتی مظفر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوستو محنت تو کرنی ہی پڑے گی دوستو محنت تو کرنی ہی پڑے گی محنت نہ کرنے سے نہ دین ملے گا نہ دنیا ملے گی محنت نہیں کرو گے دنیا بھی اچیو نہیں کر سکو گے دین بھی اچیو نہیں کر سکو گے اور محنت کرو گے تو دنیا میں کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے دروازے کھول دے گا اس لیے محنت کرنا تو ضروری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے امیر المؤمنین ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے دوستو اے میرے ساتھیو جو روزی حاصل کرنا چاہتے ہو جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے وہ مجھے روزی دے دے میرے لیے لیے روزی کا دروازہ کھول دے تو روزی حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنا پڑے گا صرف ہاتھ اٹھا کر دینے سے اللہ روزی دے دے اللہ روزی دے دے تو ایسا کہنے سے یہ الگ بات ہے کہ اللہ فضل کا معاملہ کر کر دے ورنہ صرف ہاتھ اٹھا یہ کہنا اللہ مجھے روزی مل جائے اللہ مجھے روزی دے دے اللہ روزی دے دے روزی اس طرح نہیں ملتی ہے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے آسمان سے سونا نہیں برستا ہے آسمان سے چاندی نہیں برستا ہے محنت کرو اللہ محنت کے نتیجے میں روزی کے دروازے کھول دے گا تو یہ بہت بڑا لیسن ہے ہم امت مسلمہ کے لیے ہم ایمان والوں کے لیے کہ ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ اچیو کرنے کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی اور ہم جانوروں کو دیکھ لیں اللہ نے جو جانور بنائے ہیں یہ جانور اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں پرندے کو دیکھیے ایک ایک دانا چگتا ہے اور جا جا کر اپنے نیسٹ میں جمع کرتا ہے جا جا کر وہ برڈ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلاتا ہے وہ کتنے کھیتوں میں گھومتا ہے گرمی میں اور ایک ایک گرین کو دانے کو چگتا ہے اور چگ چگ کر اپنے بچوں کو وہ کھلاتا ہے سمندر میں مچھلیوں کو دیکھیے وہ مچھلی پورے سمندر کا گشت کر رہی ہے ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے ہر جگہ سے کچھ کیڑوں کو انسیکٹ کو پکڑ کر اپنی روزی کو وہ حاصل کرتی ہے ایک جانور کو دیکھیے کہ شکار تلاش کرنے کے لیے وہ لائن وہ ٹائگرز یہ جانور کتنے گھنٹوں تک ایک جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں کہ کبھی کوئی شکار نکل کر آئے اور اس کے لیے ٹرپ پچھا کر رکھتے ہیں اتنی محنت کے بعد میں وہ ایک جانور کا شکار کرتے ہیں اسی طریقے سے چرندوں کو دیکھو وہ محنت کرتے ہیں تب جا کر انہیں روزی ملتی ہے غرضے کے جتنے بھی پرندے چرندے درندے ہیں سب کو ہم دیکھتے ہیں کہ روزی حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اینٹس یہ چھوٹی چھوٹی کیڑیاں ان کو بھی آپ دیکھیے وہ ایک کہیں سے دانے کو اٹھاتی ہے اور پھر اس کو لے کر وہ چلتی ہے کبھی وہ راستے میں گر جاتا ہے کبھی وہ کرم وغیرہ بریڈ کا ایک چھوٹا سا کرم ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس سے اپنے منہ میں اٹھایا لے کر چلی وہ گر گیا پھر اسے اٹھایا پھر لے کر چلی وہ گر گیا اور محنت کرتے کرتے اسے اپنی اینٹ ہل میں پہنچا دیتی ہے اتنی محنت ایک چھوٹا سا وہ کیڑا وہ اینٹ وہ انسیکٹ کرتا ہے اسی طریقے سے ہنی بی کو دیکھ لیجئے کہ ہنی بی جس کو اپنا ہنی بنانا ہے جس کو اپنا شہد بنانا ہے وہ کتنی محنت کرتی ہے وہ کبھی فروٹس پر جا کر بیٹھتی ہے کبھی فلاورز پر جا کر بیٹھتی ہے اس کا اندر سے نیکٹر چوستی ہے اور اس نیکٹر کو لے کر اپنے بیہائیو میں جاتی ہے اور وہاں پر جا کر اپنا ہنی انسانی قوم تیار کرتی ہے تو کتنی محنت کے بعد میں یہ جانور مشقت اٹھاتے محنت کرتے ہیں تب جا کر اپنی روزی کا وہ انتظام کرتے ہیں تو جب چھوٹے چھوٹے چرندے پرندے اور درندے محنت کرے چھوٹی چھوٹی چیوٹیاں محنت کرے چھوٹی سی شہد کی مکھی محنت کرے اور وہ اپنی روزی کو حاصل کرے تو ہم تو انسان ہے اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر دیے ہیں اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اللہ نے ہمیں جذبہ دیا ہے اس بنا پر ہمیں بھی کوشش کرنا ہے اور کوشش کر کے محنت کر کے اپنی روزی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائے اس شخص کے جو محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اپنی روزی کو حاصل کرتا ہے ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انساری صحابی ہے آ کر مسافہ کیا ملاقات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کی ہتھیلی بہت سخت ہے بہت ان کی ہتیلی بہت سخت معلوم ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ بہت ہارڈ ہے اور اتنا ہی نہیں بالکل کھردرا پر معلوم ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھ کو دیکھا بالکل موٹے موٹے سخت ہاتھ ہو چکے ہیں نشان ہاتھ پر پڑے ہوئے ہیں ہاتھ کھردرے ہو چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے بھائی تمہارے یہ ہاتھ ایسے کیسے ہو گئے اس صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانوروں کی نال بناتا ہوں ہارس کو جو شو پہنایا جاتا ہے یا جانوروں کو جو پیروں میں شوز پہنایا جاتے ہیں تو میں ہارس شو وغیرہ ایسے جانوروں کے نال بناتا ہو اور نال بندی کرتا ہو محنت کا کام ہے رات دن ہاتھوں سے مزدوری مزدوری کرتا ہو اور اسی کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہو اور اسی کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہو میرے بھائیوں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اس صحابی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سے بوسا دے دیا ہمارے نبی نے ان کے ہاتھوں پر بوسا دیا اور حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چلائے گی اندازہ تو لگاؤ کہ انسان جب اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے گھر کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دے رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دے رہے ہیں اور فرما رہے یہ وہ ہاتھ ہے کہ جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی نہیں ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی زندگیاں تو بالکل ہمارے سامنے ہے کتنی محنت مزدوری کرتے ہیں خود روایتوں سے معلوم ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھتے پڑھ کر اپنے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں اب کھیتی کر رہے ہیں میں لگے ہوئے ہیں ہیں فارمنگ کر رہے اور اسی طریقے سے ان کے کے جو کھجور درخت اور باغات وغیرہ ہے اس میں محنتیں کر رہے ہیں بالکل صبح سے لے کر شام تک اپنے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے بلکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جمعہ کی نماز کا وقت ہوا شروع اسلام میدان میں جب غریبی ہے جب مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے حالات بہت تنگ ہے حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ فجر کی نماز پڑھ کر کھیتوں میں چلے جاتے ہیں اپنے باغوں میں چلے جاتے ہیں پوری صبح کام کرتے ہیں اور کھیتوں سے اور باغوں سے ڈائریک جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں جب وہ مسجد نبوی میں آ کر بیٹھتے تھے تو دن بھر کے تھکے ہوئے ویسے ہی عرب میں پانی کی قلت اور پھر صبح اور عرب کی گرمی تو ہم سب جانتے ہیں ریگستان کی گرمی کیسی ہوتی ہے پورا بدن ان کا پسینے سے شرابور ہوتا تھا اور اس حالت میں وہ مسجد میں آتے ہیں تو پسینے کی وجہ سے اور مسجد نبوی بھی چھوٹی ہے چھت بھی اس کا بالکل تنگ ہے غربت کی حالت ہے کپڑے ان کے پاس اتنے زیادہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا جمعہ کی نماز میں کہ پوری مسجد نبی میں صحابہ چھپ کے ڈائریکٹ کھیتوں سے محنت کر کے آئے گئے پسینے کی وجہ سے پوری مسجد میں پسینے کی بدبو آیا کرتی تھی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ آج کے بعد میں جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تم مسجد میں آؤ تو غسل کر کے آنا غسل کرنا جمعہ کے دن فرض ہے یہ ابتدائی زمانے میں ابھی فرض نہیں ہے یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجمع زیادہ ہوتا ہے پسینے کی بدبو آتی ہے اس لیے اب جب مسجد نبی میں آؤ تو غسل کر کے آنا یہ غسل کرنا فرض ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سہولتیں پیش کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ کر دیا مسجد بھی بڑی ہو گئی صحابہ کے حالات بھی درست ہو گئے تو پھر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو وضو کر لینا وضو کرنا تمہارے لیے فرض ہے لیکن اگر غسل کر لو تو بہتر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر غسل کر کے آؤ تو بہتر ہے اور اسی بنا پر جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے بہرحال میں جو چیز پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صبح سے لے کر شام تک اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ پورا بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا تو صحابہ کا بھی عمل ہے کہ وہ محنت کرتے مزدوری کرتے اور اس کے بدلے میں وہ روزی حاصل کیا کرتے تھے بلکہ ایک بڑی پیاری روایت سنا بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ مہاجرین مدینہ آئے تھے اپنا سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا گھر بار سب کچھ مکے میں چھوڑ کر تھوڑے بہت درہم تھے ان کے پاس جو وہ اپنے جیب میں لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے اب جب یہ مدینے آئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو مدینہ میں کیا وہ یہ کیا کہ ایک مہاجر صحابی ایک انساری صحابی ان دونوں کو آپس میں حضور نے بھائی بنا دیا مواخات قائم کر دیا اعلان کر دیا تھا یونیورسل برگر ہوڈی زور ایم کہ عالمی بھائی چارگی ہمارا مقصد ہے اور صحابہ کے درمیان میں اس طرح بھائی بنا دیا بردرہن قائم کر دیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک اور صحابی تے انساری حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضرت سعد کو بلایا اور عبد الرحمن کو بلایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن اے سعد عبد الرحمن تم مہاجر ہو سعد تم انساری ہو اور آج اللہ کا نبی کہتا ہے کہ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو حضور نے دونوں میں بردرہڈ قائم کر دیا مواخات قائم کر دیا حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کی الفاظ ہے حضرت سعید ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا میں تمہارا بھائی بن گیا اور بھائی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی میرے پاس ہے اور جتنی بھی و دولت میرے پاس ہے اور جو بھی جائیداد میرے پاس ہے جب تم میرے بھائی بن گئے تو آدھا میرا آدھا تمہارا میرا آدھا مال تمہیں میں دے دوں گا اپنے گھر پر لے کر گئے اور کہا یہ میرا گھر ہے یہ میرا فرنٹ روم ہے یہ پچھلا حصہ ہے اللہ کے نبی نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے آج کے بعد میں اس گھر کو میں آدھے میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں آدھا گھر میرا آدھا گھر تمہارا اس گھر کے تم مالک ہو گئے اس کے بعد لے کر گئے اپنے باغ میں اور کہا یہ سب میرے کھجور کے باغ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے اس بنا پر آدھا باغ میرا آدھا اور تمہارا ہم دونوں آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں بلکہ اتنا ہی نہیں آگے بخاری شریف میں یہ جملہ ہے حضرت سعد نے فرمایا کہ عبد الرحمن تم تو اکیلے آئے ہو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور میرے پاس دو دو بیویاں ہیں اس بنا پر عبد الرحمن میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں جب وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے تو تم اس سے شادی کر لینا کہ میرے پاس دو بیوی تمہارے پاس بیوی نہ ہو یہ بھی مناسب نہیں یہ بھی میں اپنی بیوی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں یہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نہیں دے رہے تھے حضرت سعید گھر لے لو فری ہولڈ پراپرٹی مل رہی ہے میرا بزنس لے لو جو میرے تھے آدھے میں دینے کے لیے تیار ہو یہاں تک کہ شادی بھی کر لو لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تمہاری نیت کو مبارک کرے تم بہت اچھے بھائی ہو لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے تمہارا گھر چاہیے نہ مجھے تمہارا باغ چاہیے نہ مجھے اس وقت شادی کرنی ہے مجھے تو تم مدینہ کی مارکیٹ بدلا دو میں محنت کروں گا میں مزدوری کروں گا میں خود کماؤں گا اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کروں گا تم جو کچھ مجھے دے رہے ہو اللہ تمہیں اور برکت دے لیکن مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے میں تھوڑے سے پیسے لے کر آیا ہو مجھے تم وہ مارکیٹ بتلاؤ جو منڈی ہو جہاں پر ہول سیل میں مال ملتا ہو ہول سیلرز لوگ جہاں سے مال خریدتے ہو مجھے وہ منڈی بتلاؤ حضرت سعد نے اسرار کیا حضرت عبد عبدالرحمان نہیں مانے بلاخر کہا کہ مدینہ کے قریب میں ایک منڈی ہے جس کا نام ہے قینوکا منڈی اس منڈی میں ہول سیلرز اپنا مال لے کر اپنی شاپ میں بیچتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو اس ہول سیل مارکٹ میں گئے وہاں سے گھی خریدا پنیر خریدا اور وہ لے کر مدینہ کی عام مارکٹ میں آئے جہاں پر ریٹیل بزنس ہوتا تھا اور وہاں پر آ کر گھی اور پنیر کا بزنس شروع کر دیا اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوئے میں محنت اور مشقت اور اخلاص کے ساتھ میں اپنے کام کو شروع کیا اللہ نے حضرت عبد الرحمن کے مال میں برکت دی وہ چھوٹا سا بزنس شروع کیا تھا اللہ نے انہیں اتنی برکت دی اتنی برکت دی مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا اتنا بڑھتا گیا کہ اب تو مالدار ہو چکے تھے مدینے کے مالداروں میں شمار ہوتا خود بھی استعمال کرتے لوگوں میں خیرات بھی کیا کرتے تھے یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اس زمانے کے سولہ کروڑ کا ترکہ چھوڑا تھا سولہ کروڑ کا ترکہ چھوڑ کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے گئے کیا معلوم ہوا انہیں تو سب کچھ فری میں مل رہا تھا فری فری بزنس سب کچھ لیکن فرمایا کہ نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے محنت کرو مشقت کرو اور اپنی مضبوطی کے ساتھ میں کام کر کے کچھ حاصل کرو میں محنت کروں گا نیت سچی تھی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے ہیں بلکہ ایک اور بات آپ کو بتلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آٹھ صحابہ چائنا گئے ہیں چائنا کی تاریخ میں بھی لکھا ہے ارباب سیرت میں بھی لکھا ہے کہ آٹھ صحابہ چین گئے چائنا گئے جب وہ چائنا گئے تو اسلامی اصول کو لے کر گئے تھے بزنس کے لیے گئے تھے وہ اسلامی پرنسپلز کو لے کر گئے تھے انہوں نے اسلامی پرنسپلز کو سامنے رکھ کر اور اسلام نے جو بزنس کے پرنسپلز بتائے ان کو سامنے رکھ کر اپنا بزنس شروع کیا آج صحابہ چائنہ میں اپنا بزنس شروع کرتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے بزنس شروع کیا ہے اور پبلک کے ساتھ میں ان کا ریلیشن اتنا اچھا تھا کسٹمر کے ساتھ میں ڈیلنگ اتنی اچھی کیا کرتے تھے پیار محبت سے بات چیت کرنا سچائی کا خیال کرنا امانت داری کا خیال کرنا لوگوں کا خیال کرنا انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا تاریخ میں لکھا ہے ارباب سیر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی اصول پر جو بزنس شروع کیا اور سچائی اور امانتداری سے کام کیا ایسا ان کا بزنس پھیلایا ہے اور اس طرح ان کا بزنس ہونے لگا کہ جو چائنا کے بزنس کے لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ کسٹمرز تو ہمارے ادھر جا رہے ہیں جو دیکھو وہ ان سے ڈیلنگ کر رہا ہے اور سارا ساری مارکیٹ کو اب یہ لوگ ہولڈ کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے اس وقت کے اپنے پرائم منسٹر سے جو وزیر اعظم تھا اس سے شکایت کی کہ یہ پردیسی لوگ آئے اور ہم چینیوں کی تجارت ماند پڑ گئی ہے پورا مارکٹ انہوں نے ہولڈ کر لیا ہے وزیر اعظم نے ان آٹھ صحابہ کو بلائے اور کہا کہ دیکھو ہمارے چین کے لوگ اور چین کے بزنس والے یہ تم سے ناراض ہے ان کو تمہارے ساتھ جمتا نہیں ہے اس لیے تم پردیسی ہو مدینے سے آئے ہو تم دوبارہ مدینے چلے جاؤ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں اور یہاں بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے جب بادشاہ نے اور حکومت حکومت نے ان کو جانے کے لیے کہا تو پبلک پہ گئی وہ کسٹمرز وہ پبلک جو تھی انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم ان آٹھ بزنس مین کو اور ان صحابہ کو یہاں سے نکلنے دے یہ یہی بزنس کریں گے اور پبلک کا پریشر اتنا آیا ہے حکومت کے اوپر اور اس طرح پبلک نے ڈیمانڈ کیا ہے اور اتنا اصرار کیا ہے کہ پبلک پریشر کے سامنے حکومت بھی مجبور ہو گئی اور حکومت نے جو ڈیسیشن لیا تھا اسے ڈن کر دیا یہ صحابہ وہیں پر بزنس کر کرتے رہے بزنس بھی کرتے رہے دعوت کا کام بھی کرتے رہے بزنس بھی کرتے رہے دین بھی پھیلاتے رہے اور انہی آٹھ صحابہ کی دعوت کا نتیجہ ہے کہ آج چائنا میں ایک کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود ہیں یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ انہوں نے محنت کی ہے تجارت کی بزنس کیا مشقت کیے اور اس کے بعد میں اپنی روزی کو حاصل کیا تو میرے بھائیوں میں جو بات آج پروف کرنا چاہتا ہوں شریعت کی روشنی میں کہ قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ محنت کرنا روزی کمانا اس کے لیے مشقت اٹھانا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی عبادت ہے اس کا ہمیں خیال کرنا ہے آج واقعیتاً جب میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ مسجدوں میں بھی ہے آ رہے ہیں نمازوں کی بھی پابند ہے دین بھی ہے اور اس کے باوجود بڑھاپے میں بھی محنت کر رہے ہیں لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی اب تو آپ ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ گئے اب آپ یہ کام دندہ چھوڑو اللہ اللہ کرو لیکن وہ یہ جواب دیتے کہ نہیں جب تک اللہ نے جان میں جان دی ہے جب اللہ نے طاقت دی ہے تو ہم محنت کریں گے ہم مزدوری کریں گے اور حق کی روزی کھائیں گے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آج ایمان والوں میں وہ جذبہ موجود ہے کہ الحمدللہ ہم محنت مزدوری سے کمائیں گے اور کھائیں گے اگر ایک ایمان والا اپنے دین کا بھی خیال رکھے اور اپنے اپنی ریٹائرمنٹ کو چھوڑ کر اپنے بڑھاپے کا خیال کیے بغیر اگر اس میں ہمت اور طاقت ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے وہ وقت پر جا کر اپنا کام شروع کرتا ہے وقت پر ختم کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں روزی کماتا ہے اللہ اس روزی میں برکت بھی دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ تو میرا دوست ہے اور دوسری طرف افسوس بھی ہوتا ہے ہمارے کچھ نوجوانوں کو دیکھ کر کہ بالکل نوجوان ہیں ہٹے کٹے ہیں اللہ نے صحت طاقت سب کچھ دی ہے لیکن بیٹھے گھر پر کبھی ادھر سے مارا کبھی ادھر سے مارا کبھی یہاں سے فارم بھر دیا کبھی وہاں فارم بھر دیا وہ دیکھ کر صدمہ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے ایسا کام کریں اور پھر بلکہ یہاں تک کچھ نوجوانوں کو کہتے ہوئے سنا کہ بھائی اب سارے لوگ کام کرتے ہیں تم جتنے لوگ ہو سب کام کرتے ہو اور ٹیکس دیتے ہو اتنا ٹیکس گورنمنٹ کے پاس جمع ہو گیا ہے تو کوئی تو لینے والا چاہیے اس وہ بھائی ٹیکس وصول کرتا ہے ہم جو ٹیکس پے کرتے وہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے اللہ نے اس اس کو پیدا کیا ہے نہ نہ کام بیٹھا ہوا ہے اور اپنا وقت بگاڑ رہا ہے یہ ایک اسلام والے اور ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے ارے آنے سلامت وسلام نے بھی کام کیا انبیاء علیہ السلام بھی مزدوری کیا کرتے تھے اب آپ بتلاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ اٹھاتے اللہ کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اٹھ رہے ہیں اور لوگوں کے باتوں کو سن رہے ہیں لوگوں کو دعوت کا کام کر رہے ہیں محنتیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچپن میں تو میں نے بھی مزدور کی ہے اللہ کے نبی فرماتے بچپن میں تو میں نے بھی مزدوری کی ہے اور خود روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نبی نے بکریاں ضرور چرائی ہے نبیوں نے بکریاں ضرور چڑھائی ہے تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی بکریاں چڑھایا کرتے تھے فرمایا کہ جی ہاں میں بھی بکریاں چڑھایا کرتا تھا مکہ والوں کی اور مکہ والوں کی جب بکریاں چڑھاتا مجھے کچھ قرآن کچھ پیسے ملتے تھے جس کے ذریعے سے میں تھوڑی بہت کمائی کر لیتا تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ویسے بھی انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے ہیں الحمدللہ انبیاء علیہ السلام دین کا کام کر رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں اسلام پہلا رہے ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا ایک پروفیشن ہے کسی کے پاس کوئی سکل ہے کسی کے پاس کوئی ہنر ہے محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں اور دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام فارمنگ کیا کرتے تھے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام وہ بھی فارمنگ کیا کرتے تھے فارمر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی فارمنگ کیا کرتے تھے وہ بھی فارمر تھے حضرت نو علیہ السلام جوائنر تھے بڑھئی تھے حضرت نو علیہ حضرت حود علیہ السلام کا بزنس تھا تجارت کیا کرتے تھے اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں حضرت ادریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے بارے میں تو مشہور ہے کہ بہت اچھے ٹیلر تھے وہ بہت اچھے ٹیلر بھی تھے اور بھی کرتے تھے خطاط بھی تھے تو لکھ لکھ کر بھی کماتے تھے اور کپڑے بھی سیا کرتے تھے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جال بنتے تھے جو مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے اور جانوروں کو پکڑنے کے لیے جو نیٹ ڈالی جاتی ہے وہ نیٹ بناتے تھے حضرت اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام حضرت عیساق علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام ان تینوں نبیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تینوں نبی یہ تینوں نبیوں کا کام یہ تھا یہ بکریاں چرایا کرتے تھے عیساق علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام بکریاں چلایا کرتے حضرت زکریہ علیہ السلام برتن بناتے تھے اتنے ماہر تھے وہ برتن بنایا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو مشہور ہے وہ آمر بناتے لوہے کے جو جیکٹ جس کو زیرہ کہا جاتا ہے جو میدان جنگ میں پہنی جاتی ہے داؤد علیہ السلام آمس بنایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بارے میں تو آپ حیران رہ جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی ہے دولت دیا ہے اتنے بڑے بادشاہ ہے اور اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی ہے لیکن اس کے باوجود سائیڈ بائی سائیڈ حضرت سلیمان علیہ السلام زیرے بھی بنا رہے آمز بھی بنا رہے اس کے علاوہ وہ تھیلیاں بناتے تھے باسکٹس بناتے تھے اور اس کو مارکیٹ میں فروخت کیا کرتے تھے یہ یہ یہ انبیاء علیہ السلام ہے ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے کیا ایسی محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے اور اس طرح روزی کماتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور یہی طریقہ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت اچھے پینٹر تھے بہت پیاس لگی ہے ہم بھوکے پیاسے ہیں کھانے کا کوئی انتظام ہو جائے صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے دیا تھا اسی وقت کے ذریعے سے کھانا بھی حاضر کر دیا پینے کی چیزیں بھی حاضر کر دی اور نے کھایا پیا خوش ہو گئے اس کے بعد میں ایک ہواری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اینا افضل مننا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کون ہم میں سے افضل ہے فضیلت کے اعتبار سے ہم میں سے فضیلت رکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مَنْ يَقْسِبُ بِيَدِهِ وَيَقْلُ مِنْ قَسْبِهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے فضیلت والا وہ ہے جو خود محنت مزدوری کرے اپنی محنت سے روزی کمائے اور محنت سے روزی کھائے وہ فضیلت والا ہے میں نے موجزے سے کھانا پینا حاضر کر دیا تم نے یہ کھا لیا یہ کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ ایمان والا خود محنت مزدوری کرے اور اس کے بعد میں اپنی محنت مزدوری سے کما کر کھائے اس جملے کا ہواریین پر یہ اثر پڑا ہے کہ اس کے بعد سے انہوں نے لوگوں کے کپڑے دھونا شروع کر دیے وہ کپڑے دھوتے تھے اور اس طرح اپنا گزارا کیا کرتے تھے ایسی کئی ایگزامپلز ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ وہ غلط قسم سے فراڈ سے غلط طریقے سے اپنی روزی حاصل نہیں کرتا ایمان والا تو محنت مزدوری سے کماتا ہے آج ٹھیک ہے جو بینیفٹس ہمارے لے لینا جائز ہے میرے بھائیوں ہو سکتا ہے میری بات بہت سخت لگے لیکن یہ سچائی ہے اور میں کسی انڈیویجول کے بارے میں نہیں کہتا ہم خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچے کیا آج ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہو رہا ہے کیا آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہے آج جہاں موقع ملا جو بینیفٹس لینے کی اجازت ہے نو ڈاؤٹ وہ ہمارے لیے حلال ہے لیکن جہاں کی بالکل اجازت نہیں ہے ہم خود جانتے چل جائے ادھر فارم بھر کے ڈال دیا ادھر ڈال دیا کہیں سے جو مل جائے اس کو ہم حاصل کر لیں آج ہم ایمان والوں کا یہ حال ہو چکا ہے اور کلیم کے نام پر علمان والحفیظ نہ جانے کیسے کیسے کلیمز کر رہے ہیں موقع ملنا چاہیے ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہے پیچھے سے کسی کی بریک نہیں لگی اس کا ذرا سا آگے کا حصہ اس کی گاڑی کے پیچھے کے حصے پر ٹچ ہوا اور اتنا معمولی ٹچ ہوا ہے کہ اس کی لائٹس بھی نہیں ٹوٹی ہے اس کا ذرا بھی نقصان نہیں ہے گاڑی میں سکریچ نہیں ہے لیکن وہ تو اسی وقت ڈیسیشن لے لیتا ہے اپنا چیک پک گیا کمر پکڑ کر بیٹھ گیا اٹھتا نہیں ہے اے میری کمر گئی میری ہڈی توڑ گئی میرا وہ توڑ گیا کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ اب انجری کلیم کے نام پر میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ آنے والا یہ حال ہو چکا ہے ہم اپنے گھروں میں دیکھئے ہمارے بچے گھروں میں کھیلتے ہیں کتنی چیزیں زمین پر ڈال دیتے ہیں کھلونا لیا زمین پر ڈال دیا یہ سامان ادھر پھیک دیا اب کتنی مرتبہ ہم چلتے چلتے اسی سامان میں ٹرپ ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں لیکن اپنا گھر ڈپارٹمنٹل سے گزر رہا ہے اور وہاں پر اگر وہ ٹرپ ہو گیا کوئی چیز سامنے آئی وہ گر گیا وہیں پر پیر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ہائے ہائے میرا تو پیر ٹوٹ گیا میرا یہ نقصان ہو گیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب انجری کلیم کے نام پر مجھے بہت کچھ ملنے والا ہے ہمارا یہ حال ہو چکا ہے ٹریول انشورنس نکال کر یہاں سے ٹریول کر رہے ہیں اور پورا انشورنس سے جتنا ٹکٹ کا پیسہ ہوا تھا وصول کر لیا گھر میں دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں یہ پرابلم ہے یا نقصان ہے میری یہ دیوار گرنے والی ہے یا پلاسٹر پر نقصان ہوا ہے کچھ نہیں فوراں جا کر پہلے انشورنس نکال لیتا ہے اور ایک مہینے کے بعد کلیم کرتا ہے حالانکہ انشورنس سے پہلے یہ گھر کا نقصان ہے لیکن ایک مہینے کے بعد کلیم کرتا ہے کہ اب جو آتا ہے آ جائے میرا ہوم امپرومنٹ بھی ہو جائے گا میرا کام بھی بن جائے گا میرے بھائیوں یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے جو ہم رات دن سن رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور میں نہیں کہتا کہ بھائی ہر آدمی غلط کرتا ہے انجریز ہو جاتی ہے ہوتا ہے ایسا کہ آدمی کو نقصان ہوا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہر آدمی کا کا دل اس کا خود کا مفتی ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور اپنے دل سے پوچھو میرا یہ کلیم کرنا صحیح ہے میرا اس طرح مال کو بٹورنا صحیح ہے میرا اس طریقے سے غلط طریقے سے مال کا لینا صحیح ہے ہم سوچیں اچھی خاصی جوب چل رہی ہے دیکھتے دیکھتے چلتے چلتے سکی مارتا ہے کیوں بس آج یہ ہو گیا سکی مارو آج وہ ہو گیا سکی مارو ایک ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب کتنے ایسے لوگ ہیں جو میرے پیشنٹس ہیں میں ان کو راستے میں چونکہ اسی ٹاؤن میں رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں وہ راستے میں چل رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اپنی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں لیکن وہی آدمی جب سکنوٹ لینے کے لیے میرے پاس آتا ہے وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے ہاتھ اٹھتا نہیں ہے کمر ہلتی نہیں ہے پتہ نہیں آنسو بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور او ماں او باجی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کو میں نے کئی بار گھومتے ہوئے دیکھا ہے لیکن بھائی ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں ہم اسے سکنوٹ لکھ کر دے دیتے ہیں تو یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ نہ جانے کس کس طریقے سے ہم اس طرح مال کو بٹورنا چاہتے ہیں ایک بڑی سخت روایت سناؤ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو ہر غلط طریقے سے مال بٹورنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کلیم کا مل جائے یہاں سے بینیفٹ کا مل جائے یہاں سے کچھ کریڈٹ کا مل جائے جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جن امتیوں کی عادت ہوگی کہ وہ اس طریقے سے مانگ مانگ مانگ مانگ کر کر بار بار ایسے پیسوں کو وصول کیا کریں گے ان کا حال یہ ہوگا وہ قیامت میں جب اللہ کے پاس آئیں گے تو ان کے چہرے پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی اللہ حفاظت فرمائے چہرے پر سکن نہیں نہیں بوٹی ایسی حالت میں وہ اللہ کے پاس آئیں گے اور دوسری روایت مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طریقے سے غلط طریقے سے مال کو وصول کرتا ہے وہ مال نہیں لیتا ہے بلکہ جہنم کی آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے یہ سٹیٹمنٹس ہے یہ حادث ہے ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہم خود ڈیسائیڈ کریں کیا جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کیا اس طریقے سے میرا مال بٹورنا صحیح ہے کیا اس طریقے سے ایسی روزی کو جمع کر کے اپنے پاس رکھنا میرے لیے صحیح ہے ارے ہماری شریعت نے تو ہمیں بتایا تم محنت مزدوری کرو ساتھ میں میاں بیوی رہتے ہیں لیکن سنگل پیرنٹ کا کلیم چل رہا ہے اور وصول ہو رہا ہے دونوں ساتھ میں ہے لیکن شو کیا ہے سنگل پیرنٹ ہے یہاں سے وصول ارے یہاں تک معاملہ آج ہو چکا ہے اللہ نے حتہ کٹا رکھا ہے اپنی ڈیزیبلٹی ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے یہ پروو ہو جائے کہ میں ڈیزیبل ہو تاکہ میرا ڈیزیبل کلیم شروع ہو جائے اور میرے پاس پیسے آنے شروع ہو جائے یہ آج ہم ایمان والوں کا حال ہو چکا ہے اور کتنے ایسے بھی ہے کہ الحمدللہ اچھا کما رہے شو لو انکم کا کر رہے تاکہ جتنی فیملی کریڈٹ آتا دیا جانے دو اور اس طریقے سے مال بٹورنے کی فکر کرتے ہیں میرے بھائیوں میں نے پہلے کہا جملے بڑے سخت ہیں لیکن یہ سچائی ہے یہ فیکٹ ہے جو ہمیں اللہ کے گھر میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہے بلکہ یہاں تک لوگوں سے سنا کہ بھائی اس کنٹری میں محنت کر کے کیا ملتا ہے ایک آدمی محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے اتنی تکلیف اٹھاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ملتا ہے اور ایک آدمی کچھ نہیں کرتا ہے بیٹھا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کریڈٹ کے نام پر اس کو بھی اتنا مل جاتا ہے تو جب بغیر محنت کے ملتا ہے تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے اس لیے جتنی کریڈٹ آتی ہے آنے دو میرے بھائیو اس کا جواب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مصنوی شریف میں دیا ہے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ایک تاجر تھا تجارت کرنے کے لیے نکلا اب جنگل کے راستے سے وہ جا رہا تھا اب جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اچانک اس کی نظر پڑی کہ ایک لومڑی ایک فوکس ہے جس کے چاروں پیر سے وہ معذور ہے اگلے دو بھی پچھلے دو بھی وہ اٹھ ہی نہیں سکتی ہے اور وہ ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے لیکن بڑی موٹی تازی ہے تو یہ تاجر سوچنے لگا اس کے چاروں پیر چلتے نہیں ہے یہ بالکل معذور کونے میں پڑی ہوئی ہے لیکن کتنی تگڑی ہے کتنی موٹی تازی ہے یہ کھاتی کیسے یہ کہاں سے روزی لے کر آتی ہے وہ تاجر بیان کرتا ہے کہ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا اچانک شیر کی آواز آئی اور جیسے ہی شیر کے گرانے کی میں نے آواز سنی میں جلدی جلدی درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا وہ تاجر کہتے ہیں میں درخت پر بیٹھ گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شیر گائے کا شکار کر کے آیا ایک کاؤ کا شکار کر کے آیا ہے اس کے منہ میں گائے کو کھینچتا ہوا وہ لا رہا وہیں پر بیٹھ گیا اور اس نے اس گائے کو کھانا شروع کیا اس کا فلیش کھانے لگا وہ کھاتا گیا کھاتا گیا جب اس شیر کا پیٹ بھر گیا وہ شیر کھا کر وہاں سے چلا گیا یہ تاجر کہتا ہے شیر گیا اور وہ لومڑی جو کونے میں بیٹھی ہوئی تھی جو چل نہیں سکتے تھے وہ دھیرے دھیرے کھسکنے لگی اپنے آپ کو گھسیٹنے لگی اور گھسیٹتے گھسیٹتے گھسیٹتے اس گائے کے پاس پہنچ گئی جس کو آدھا شیر کھا کر گیا تھا آدھا پڑا ہوا تھا اور اس لومڑی نے سب کچھ پورا کر دیا تاجر کہتا ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اتنی تگڑی اور موٹی تازی کیوں ہے اور پھر اس نے یہ سوچا کہ اللہ ایک لومڑی جانور ہے وہ محتاج ہے اور اس جانور کے لیے تو جس کے چاروں پیر نہیں چلتے ہیں تو روزی کا ایسے انتظام کرتا ہے کہ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے اور خود بخود روزی آ رہی ہے وہ کھا رہی ہے اور دوسری طرف میں انسان ہو اشرف المخلوقات ہو میں مارا مارا پھر رہا ہو گھر سے نکلا ہو جنگل پار کر کے تجارت کے لیے جاؤں گا مال لا کر پھر بیچوں گا میں اتنی محنت کروں گا اللہ یہ کیسا تیرا معاملہ ہے ایک لومڑی کو تو بیٹھے بیٹھے کھلاتا ہے اور میرے پاس اتنی محنت کرواتا ہے اور پھر مجھے روزی دیتا ہے اللہ جب تو لومڑی کو کھلا سکتا ہے تو مجھے بھی کھلا سکتا ہے آج کے بعد میں بھی کام نہیں کروں گا سارا تجارت کا چھوڑ کر سیدھا گھر پر جا کر بیٹھ گیا اور دعا کرنے لگا کہ اللہ جب تو لومڑی کو کھلا سکتا ہے تو تو مجھے بھی کھلا سکتا ہے اب دعائیں کر رہا ہے اور روز سوچتا ہے آج کوئی گیبی کھان آئے گا آج کوئی آ کر مجھے دیکھ کر جائے گا آج کوئی جبریل کائل میرے پاس کچھ لے کر آئیں گے روز یہ سوچ رہا ہے لیکن کوئی انکم نہیں دن گزر رہے انکم ہے نہیں آمدنی ہے نہیں جو ہے ختم ہو رہا ہے اب پریشان ہو گیا ایک دن اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کہنے لگا کہ کہ اللہ تیرا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا لومڑی جانور ہے ہے ہے محتاج اسے تو بیٹھے بیٹھے کھلاتا اور مجھ انسان کو اتنی محنت کرواتا ہے اور مجھے کچھ نہیں ملتا ہے وہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو غیب سے آواز آئی اور غیب سے یہ کہا کہا گیا کہ ارے او نادان اس دن ہم نے تجھے دو چیزیں بتائی تھی اس دن ہمیں ہم نے تجھے دو چیزیں بتائی تھی ہم نے تجھے وہ لومڑی بتائی تھی جو مجبور تھی جو معذور تھی اور وہ لومڑی دوسرے کا بچا ہوا کھاتی تھی اور دوسرا ہم نے وہ شیر بتایا تھا کہ جو شیر ایسا شیر تھا کہ جو خود محنت کر کے گیا خود اس نے بھی کھایا اور اپنا بچا ہوا دوسروں کو بھی کھلایا ارے نادان تو نے نے یہ تو ارادہ کر لیا کہ میں اپاہج لومڑی بن جاؤ ارے ایسا کیوں نہیں سوچا کہ میں شیر بن جاؤں میں شیر بنو خود بھی کھاؤں اور دوسروں کو کھلاؤ اپنا بھی پیڑ بھرو غریبوں کو بھی کھلاؤ تو انسان ہے انسان ہو کر اتنی گٹیا سوچ کہ تو ایک اپاہج لومڑی بننا چاہتا ہے ارے اٹھ شیر بن شیر چاہ خود بھی کما اور غریبوں کو بھی کھلا اس تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اسی وقت اٹھتا ہے اور تجارت کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یاد رکھ رکھنا روزی کمانا بھی ایک عبادت ہے اللہ اس عبادت کو کرنے کی ہمیں اخلاص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی حرام آمدنی سے اللہ عبادت فرمائے حلال کمانے والا بنائے حلال کھانے والا بنائے اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین دروشن بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد انکما صلی علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد انکما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحمد الحساب اللهم انا نسالك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اللہ ہماری لدشوں کو معاف فرما اللہ ہماری خواہشات کو معاف فرما الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا مولا رضا مندی کا معاملہ فرما دے اے اللہ تو ہمیں حلال کھانے والا بنا دے حلال کمانے والا بنا دے محنت اور مشکت سے زندگی گزارنے والا بنا دے اور مولا روزی کے معاملے کو آسان فرما دے کہ کم محنت میں زیادہ برکت والی روزی نصیب فرما دے الہ العالمین ہمیں حلال چیزیں اپنے پیٹ میں ڈالنے والا بنا دے حلال کمانے والا بنا دے حلال پیٹ میں اتارنے والا بنا دے اور حلال جگہ پر اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اللہ رضا مندی کا معاملہ فرما دے الہ العالمین ہم اقرار کرتے بہت بڑے گنہگار و قطع کار ہے مولا مجرم ہے لیکن اللہ آج ہم روزے کی حالت میں ہے مولا بھوکے پیاسے تیرے دربار میں آئے ہیں افطار کا وقت قریب ہو چکا ہے اللہ اس وقت تو دعاوں کو قبول کرتا ہے اے دعاوں کو قبول کرنے والے ہماری دعاوں کو قبول فرما لے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت اور عافیت کے فیصلے فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں سال اولاد نصیب فرما دے مولا جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما فرما دے ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے دین کے دائی بنا دے اور مولا ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اے پروردگار عالم ہم سب کی موتاجیوں کو ختم فرما دے آپس میں پیار محبت محبت نصیب فرما دے دلوں کو دلوں سے ملا دے آپس کا توڑ ختم فرما دے اخلاص نصیب فرما دے الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے بڑے لاڑ پیار سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑا کیا ہے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو انہیں شفا دے دے اگر وہ کمزور ہے تو انہیں طاقت دے دے ہمت دے دے اور اللہ ہمارے والدین کو صدا ہستا ہوا رکھنا دنیا میں بھی ہستا ہوا رکھنا آخرت میں بھی ہستا ہوا رکھنا اور اللہ ہم میں سے جن کے والدین مرہوم ہو چکے ہیں اللہ ان مرہوم والدین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے امت کے تمام مرہومین کی مغفرت فرما دے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ حجیلہ دائمہ مستبرہ نصیب فرما دے مولا گنگار و خطاکار ضرور ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں تیرا ہی نام لیتے ہیں تجھی کو سجدہ کرتے ہیں اللہ تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے سب کی چاہتے اس تمناؤں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تبالینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت یا مازیم